فضل سے ہم سب کو نصیب ہو گیا ہم سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اس کے مستحق نہیں تھے حقدار نہیں تھے اس کے باوجود ایسا پیارا ایسا انمول ایسا رحمت والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے پہلا روزہ ہے بالکل یہ ایک نیا اپروچ ہے ہمارا اس نئے رمضان المبارک میں جس میں اتنا لمبا تقریباً اٹھارہ انیس گھنٹے کا یہ روزہ ہے جس کو ہم سب نے ہمت کر کے آج صبح سے رکھ لیا ہے اور الحمدللہ اب تو ہم افطار کے قریب پہنچ چکے ہیں بس اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محنتوں کو ان کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے میرے بھائیوں آج ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی مولا رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آج ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پورے مہینے میں اور اس مہینے کی برکت سے پوری زندگی میں اب ہم گناہ نہیں کریں گے ہم یہ نیت کرے ارادہ کرے کہ مولا تیری رضا مندی پر چلیں گے تیری ناراضگی سے بچیں گے منمانی زندگی کو چھوڑیں گے رب چاہی زندگی پر عمل کریں گے اور مولا کوشش کریں گے کہ ہم تجھے راضی کر لے اور میرے بھائیوں یاد رکھنا نیکیا کرنا بہت آسان ہے گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی ہیں ایک وہ آدمی ہے جو اچھی اچھی نیکیا کرتا ہے بڑے بڑے اچھائی کے کام کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے دوسرا وہ آدمی ہے جو بڑی بڑی نیکیا نہیں کرتا ہے بہت بڑے بڑے ثواب کے کام نہیں کرتا ہے لیکن گناہ سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے ان دونوں میں کس کا درجہ بڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو گناہ سے بچتا ہے چاہے نیکیاں کم کرتا ہے اس کا درجہ اس نیکی کرنے والے سے بڑا ہے کل ہمارا مولا ہمیں یہ نہیں پوچھیں گا کہ میرے بندے کتنی عوابین لے کر آیا کتنی اشراق لے کر آیا کتنی چاشت لے کر آیا یہ ہمارا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا یس اللہ یہ سوال ضرور کرے گا تو نے گناہ کیوں کیا تھا تو نے غیبت کیوں کی تھی تو نے جھوٹ باتیں کیوں کہی تھی تیری زبان گناہ کر رہی تھی تیرا جسم گناہ کر رہا تھا ان باتوں کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے ضرور پوچھے گا ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دو اللہ مجھے عبادت گزار بندہ بنا دے صحابی نے سوال کیا آپ میرے لیے دعا کر دو اللہ مجھے عبادت گزار بندہ بنا دے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی اپنے جسم کو جھوٹ سے بچا لے گناہ سے بچا لے اپنے جسم سے جتنے گناہ تجھ سے ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عبادت گزار بندہ بنا دے گا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہماری زبان پر تو تسبیح ہو لیکن دل میں کینا ہو یہ ہمیں کام نہیں آئے گا ہماری زبان پر ہم بڑی بڑی پیاری پیاری باتیں کریں لیکن ساتھ میں غیبت بھی کر رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو یہ ہماری پیاری پیاری باتیں ہمیں کام نہیں آئے گی اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ زبان پر تو ہو اللہ اندر ہو کالی بلا یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے اس لیے ہمیں اس سے احتیاط کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا تو اپنے پورے گھر کے اوپر احسان کر دیا چھوٹی چھوٹی بات میں گھر والوں پر بھڑک جانا بیوی کو ڈانٹ دینا بچوں کو ڈانٹ دینا ایک روزہ رکھ کے ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے کمال تو اس میں ہے کہ ہم جب روزہ رکھے صرف بھوکا پیاسا رہنا نہ ہو ہماری زبان بھی روزے دار بن جائے ہماری آنکھیں بھی روزے دار بن جائے ہمارے کان بھی روزے دار بن جائے ہمارا دل بھی روزے دار دار بن جائے ہمارا دماغ بھی روزے دار بن جائے یہ ہے کمال روزہ جس روزے پر اللہ وہ انعام نصیب فرمائے گا کہ ہمارے افطار کے وقت ہاتھ اٹھیں گے اور اللہ قبولیت کے فیصلے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ایسا روزہ ہمیں نصیب فرمائے برحال حال اللہ ابن الفضل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا کہ رمضان کے آنے کے چھ مہینے پہلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے تھے کہ مولا بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے کہیں ناقدری نہ ہو جائے ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمانا اور اللہ ابن الفضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب رمضان چلا جاتا تو نیکسٹ سکس منز ہم رو رو کر اللہ سے کہتے کہ مولا رمضان کا مہینہ چلا گیا جیسی قدر کرنی تھی نہیں کر پائے اللہ یہ ہماری گستاخی کو تو معاف کر دینا اتنا قیمتی ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور چونکہ رمضان کا مہینہ اتنا قیمتی اس کے روزے اتنے قیمتی اس لیے اللہ کا انعام بھی اس میں جو ملتا ہے وہ ایک ایسا انعام ہے جو انعام اللہ دوسری عبادتوں پر نہیں دیتا ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی سنائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور روزے کا بدلہ تو میں خود دیتا ہوں یہ کتنا بڑا انعام ہے حدیثوں کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں میرے بندے نے نماز پڑھی ہے میری بندی نے نماز پڑھی ہے اس کی نماز کو چیک کرو اس کے اخلاص کو چیک کرو اس کے اخلاص کے میجر کو چیک کرو اسے ناپو اور جتنی اس کی نے کیا ہے اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے اس کے نماز کے ثواب فرشتے لکھ دیتے ہیں اس کی زکوٰۃ کے ثواب فرشتے لکھ دیتے ہیں وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے تقوی کو اخلاص کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ان سب کو لکھ دیا جائے لیکن جب روزے کا معاملہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے بندے میرے لیے رکھا ہے اس کا بدلہ تو میں خود تجھے عطا کروں گا اللہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو جیسا انسان ہوتا ہے ویسا وہ اپنی طرف سے دیتا ہے میرے پاس کوئی آ کر کہے کہ بھائی کچھ دے دو اللہ کے نام پر ہمارا مدرسہ ہے ہمارا یتیم خانہ ہے ہمارا بچوں کا گھر ہے میں اپنی حیثیت کے مطابق پانچ پاؤنڈ دس پاؤنڈ اس کو دے دوں گا وہ کسی مالدار کے پاس جائے گا اس سے جا کر یہی سوال کرے گا وہ بڑا مالدار ہے بڑا بزنس مین ہے اسے شرم آئے گی کہ وہ اس کو دس پاؤنڈ دے وہ بیس پاؤنڈ پچیس پاؤنڈ پچاس پاؤنڈ نکال کر دے گا کوئی اس سے بھی بڑا انسان ہے کسی ملک کا ذمہ دار ہے کوئی بہت بڑی کرسی کا مالک ہے اس سے جا کر کوئی سوال کرے گا وہ پچاس اور سو پاؤنڈ دینے سے شرمائے گا وہ اس کو ایک ہزار پاؤنڈ لکھوا دے گا جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے ویسا وہ لوگوں کو دیتا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود تجھے دینے والا ہوں روزے کا بدلہ میں خود تجھے دینے والا ہو ایک انسان اپنے معیار کے مطابق لوگوں کو مال دیتا ہے یہ پروردگار عالم ہے اس کی شان اس کے مناسب ہے اندازہ لگاؤ کہ جب اللہ روزے کا بدلہ دے گا تو وہ بدلہ کتنا عظیم ہوگا وہ کیسا ثواب ہوگا جو خدا خود دینے والا ہے اور حدیثوں میں یہ نہیں ملتا ہے اللہ کیا دینے والا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے میرے لیے روزہ رکھا ہے میں اسے انعام دوں گا یہ تو جانے میں جانو لوگوں کو بتا کر کیا کرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبوبیت اپنی بتلائی ہے کہ خود بدلا دینے کا وعدہ کیا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ روزے پر اتنے بڑے انعام ملنے کی یہ ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سفر سو میں ریا روزہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری ہے ہی نہیں دیکھو ساری عبادتوں میں ریاکاری آ جاتی ہے نماز پڑھ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سب دیکھ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں میں بڑا نمازی ہوں کل ہو سکتا ہے لوگ مجھے نمازی کہے سخاوت کرتا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ غریب جس نے مجھ سے پیسہ لیا ہے وہ کل تو مجھے سلام کرے گا اسے پتا ہے کہ میں بڑا سخی ہوں لوگوں میں سخاوت میری مشہور ہو جائے گی ریاکاری کا ڈر ہے حج کرنے کے لیے گیا ساری دنیا اس کو حاجی اور حاجیانی کہے گی یہاں پر بھی ریاکاری کا ڈر ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس نے پانی کے پانی کو لیا کلی کرنے کے لیے منہ میں ڈالا اگر وہ آدھا پانی اندر ڈال دے آدھا باہر کلی کر دے کس کو پتا چلے گا کون جانے گا کہ اس نے پانی پی لیا ہے اس کو پتا چلے گا یہ تو وضو کر رہا ہے اس نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا ہے آدھا اندر ڈال دیا آدھا باہر پھینک دیا ساری دنیا کو کہے روزے دار ہے لوگ مان لیں گے اور اگر وہ نہ کہے کہ روزے دار نہیں ہو تب بھی لوگ مان لیں گے اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں یہ اس کا اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ ہے بندہ شام کا وقت ہو چکا ہے مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے وضو کرنے کے لیے گیا ہے اٹھارہ گھنٹے سے بھوکا پیاسا ہے مغرب کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے گیا منہ میں پانی ڈال دیا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اتنی پیاس لگی ہے دن بھر مزدوری محنت کر چکا ہے جی چاہتا ہے پانی کو اندر لے جاؤ جی چاہتا ہے اپنی پیاس کو بجھا لو لیکن وہ ایمان والا بندہ کلی کر دیتا ہے پانی کو تھوک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اپنے پروردگار کے لیے روزہ رکھا ہے جب تک موزن نذان نہیں دے گا جب تک مغرب کا وقت نہیں ہوگا جب تک میرے اللہ مجھے پرمیشن نہیں دیں گے یہ پانی کا قطرہ پیٹ میں ڈالنا میرے لیے حرام ہے اللہ کو اسی پر تو پیار آتا ہے کہ میرے بندے تو کیسا وفادار بندہ ہے کہ تجھے پیاس لگی ہے تو بھوکا ہے لیکن اس کے باوجود تو منہ میں آئے ہوئے پانی کو باہر تھوک دیتا ہے کہ میرے اللہ کی جب تک پرمیشن نہیں ملے گی میں روزے کو افطار نہیں کروں گا اللہ فرماتے ہیں تیری یہی ادا مجھے بہت اچھی لگتی ہے ہے اس لیے میرا بھی وعدہ روزہ نے میرے لیے رکھا ہے میں خود تجھے اس کا بدلہ دے دوں گا اسی طریقے سے بعد محدثین کرام نے یہ بھی نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے ہوا یوت ولا یوت اللہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا ہے ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق نیچر کے مطابق عادت کے مطابق کرتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے کہ خود نہیں کھاتا ہے ہم بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں پینا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جاتی ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کھانے پینے کو چھوڑ چکا ہے اور جو میری صفت خود ہے کہ کھلانا لوگوں کو لیکن خود نہ کھانا میرے بندے کی بھی یہ شان ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں نے میرے روزہ رکھا اب اس کا بدلہ بھی میں خود تجھے نصیب کروں گا اور بعض محدثین کرام نے اس حدیث کو اس طرح پڑا ہے لی و اجزا بھی جو عربک لینگویج جانتے وہ سمجھتے ہیں یہ ایک عراب کا ڈیفرنس ہے جس کی بنا پر پورا میننگ چینج ہو جاتا ہے اور سمولی و انا اجزا بھی جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ یہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تیرا بدلہ یہی ہے کہ آج سے میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو گیا میرے بھائیوں سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تو نے میرے لیے روزہ رکھا وہ اجزا بھی میں خود اس کا بدلہ بن گیا ہو جو تو نہیں میرا تو کچھ نہیں میرا جو تو میرا تو سب کچھ میرا فلک بھی میرا زمین بھی میری یہ شان ہے بندے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں خود اس کے لیے بدلہ بن جاتا ہوں تو برحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بڑی مبارک عبادت ہے اور بڑے مبارک ایام ہے جن ایام سے ہم نے گزرنا شروع کر دیا ہے حدیث پاک میں ان ایام کی قدردانی کے متعلق کئی ایسی باتیں موجود ہیں خصوصی طور پر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جنت مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگا کرو اس مہینے میں ہمیں حکم دیا گیا چلتے پھرتے تمہاری زبان پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کی تسبیح ہو یہ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ جب تم کہیں پر بیٹھو گے ہو سکتا ہے بات چیت کرو گے غیبتیں کرو گے جھوٹ بولو گے اس سے اچھا تمہاری زبان کو اس کا عادی بنا دو کہ چلتے جاؤ پھرتے جاؤ زبان پر یہی ہو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کلمے کی کسرت ہو استغفار استغفار کی کسرت ہو یہ بھی ایک تسبیح ہے جو اس مہینے میں ہمیں اس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ میں ہمیں اس کا بھی حکم دیا گیا جیسے میں نے جمعہ کے دن کہا تھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب خیرات کیا کرتے تھے خوب صدقات کیا کرتے تھے تو ہمیں یہ بھی ایک عمل کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی فرض زکات کو بھی ادا کرے فطرے کو بھی ادا کرے اس کے علاوہ جتنے نوافل صدقات کر سکتے ہیں اس کے کرنے کا مہتمام کرے اور میرے بھائیوں انسان کا ایک مزاج ہے کہ جب تک اس پر بیتی نہیں ہے اسے کسی بات کا یقین نہیں آتا ہے یہ ایک انسان کا نیچر ہے کہ جب اس پر بیتنے لگتی ہے جب اس کا یہ اس کے اوپر حالات آتے ہیں تو اسے یقین آ جاتا ہے کہ واقعتاً یہ کیا چیز ہے دیکھو رمضان کا ہم نے روزہ رکھا خیر اللہ نے ہمیں تو طاقت اور جوانی دی ہے لیکن کتنے ایسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھروں کے کہ جنہوں نے بھی ہمت کر لی اور انہوں نے کہا ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی روزہ رکھ لیا اب جب ہمارے چھوٹے بچے پانچ سال چھ سال سات سال کے بچے ہمت کر کے روزہ رکھتے ہیں تو ماں باپ دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے اور افطار کے پہلے کا وقت آتا ہے یہ بچہ بالکل بجھا ہوا ہے اس کے ہوٹ پر پپڑیاں جم گئی ہے بالکل خاموش ہے اس بچے کو بھوک بھی لگی ہے اسے پیاس بھی لگی ہے یہ کئی بار مطالبہ کر چکا ہے مجھے یہ پینا ہے مجھے یہ کھانا ہے لیکن ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے نے ہمت کر کے روزہ رکھا ہے آج اس کا روزہ پورا ہو جائے اسے ہمت دلاتے ہیں کہتے بیٹا ابھی تھوڑی دیر باقی ہے دیکھو ابھی وقت ہو جائے گا ابھی تجھے یہ کھانے ملے گا تجھے میں یہ گفٹ دوں گا اس طریقے سے ماں باپ کوشش کر کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کاش میرا بچہ بھی یہ روزہ رکھ لے میرے بچے کا بھی یہ روزہ پورا ہو جائے لیکن جب شام کا وقت ہوتا ہے اور جب وہ بچہ بھوکا ہے جب وہ بچہ پیاسا ہے جب اس کے ہوٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہے تو ماں باپ کو دیکھ کر اس پر رحم آنے لگتا ہے ماں باپ خود دل میں دعا کرتے ہیں اللہ میرے بچے کو صبر دے دے اس کا آج کا روزہ پورا ہو جائے اس نے بڑی ہمت سے یہ روزہ رکھا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے جب ہمارا بچہ بھوکا ہو پیاسا ہو تب پتا چلتا ہے کہ اس غریب ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جن کے بچے ان کے سامنے بھوکے اور پیاسے ہوں گے وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے وہ پیاسے ہوں گے اس وقت ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے آج یہ تو اللہ کا کرم ہے اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں دروازہ ہے لیکن ایک دن ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہم اس کی بھوک کو اور اس کی پیاس کو دیکھ نہیں سکتے ذرا سوچو کتنے بیچارے ایسے غریب ہیں کہ جن لوگوں کا روز کا یہ حال ہے کہ اپنے بچے کو بھوکا دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کو پیاسا دیکھ رہے ہیں ابھی امہ ویلفیر ٹرسٹ کے کچھ ذمہ دار حضرات وہاں پر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک عجیب بات سنائی کہا کہ سومالیہ میں ڈراؤٹ کی وجہ سے اور ق قہد سالی کی وجہ سے یہ حال ہو چکا ہے کہ ایک ماں جب اس کو پتا چلتا ہے کہ پچاس کلومیٹر کی دوری پر سو کلومیٹر کی دوری پر پانی ہے پینے کے لیے جو میرے بچوں کو مل سکتا ہے مجھے مل سکتا ہے یہ ماں اپنے چار بچوں کو پانچ بچوں کو لے کر انہیں ساتھ میں لے کر نکلتی ہے اپنے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے اپنے بچوں کے لیے اناج لینے کے لیے چار پانچ بچے ساتھ میں چل رہے ہیں چلتے چلتے چلتے ہیں سو سو کلومیٹر کا سفر ہے پچاس پچاس کلومیٹر کا سفر ہے ایک بچہ بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے راستے میں بیمار ہو جاتا ہے وہ ایسا بیمار ہے وہ چل نہیں سکتا ہے وہ ہل نہیں سکتا ہے ماں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے سارے بچوں کو اٹھا سکے یہ ماں کوشش کرتی میرے بچے کو آگے لے کر جاؤ لیکن بچہ اتنا بیمار ہے اس میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے اس وقت وہ ماں یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ہے اگر اس بچے کے لیے میں یہاں پر رک گئی تو میرے دوسرے چار بچے بھی بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے نتیجہ یہ ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو چھوڑ دیتی ہے کہ ایک بچہ گیا تو گیا میرے چار بچوں کی زندگی بچ جائے گی وہ ایک بچے کو وہیں پر چھوڑ دیتی ہے وہ وہاں پر جانوروں کا شکار ہو جاتا ہے انیملز اسے کھا جاتے ہیں اور وہ چار بچوں کو اٹھا کر بھاگتی ہے کہ میں اپنے ان چار بچوں کی جان جان تو بچا لو کہیں یہ بیچارے بھوکے پیاسے نہ مر جائے یہ جب قصے ہم سنتے ہیں اور دوسری طرف اپنے شوق سے ہمارے بچے نے ایک روزہ رکھا ہے اس کی جب حالت کو ہم دیکھتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے بھوک کسے کہتے ہیں پیاس کسے کہتے ہیں ان ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے جو اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھتے ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بھی ایک سبق دیتا ہے کہ غریب کی بھوک کسے کہتے کہتے ہیں اس کی پیاس کسے کہتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد تمہیں احساس ہوگا اور یہ جب انسان کو احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بہرحال میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہمارے پاس آ چکا ہے اس میں جتنا ہو سکے ہم تلاوت کا بھی اہتمام کریں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے میں جتنی تلاوت ہو وہ ہمارے لیے اچھی ہے بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا رمضان کے مہینے میں سکسٹی تھری ٹائمز قرآن ختم کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے مسلک کی اور فقہ کی ہم اتباع کرتے ہیں سکسٹی تھری قرآن رمضان میں ختم کرتے ہیں روزانہ صبح میں ایک قرآن پڑھتے ہیں روزانہ شام رات کو ایک قرآن پڑھتے ہیں اس طرح یہ ساٹھ قرآن ہوئے اور تین قرآن تراوی میں پڑھا کرتے تھے یہ ان کا مہینے کا معمول تھا آج ہم سے اگر ایک قرآن بھی ختم ہو جائے دو قرآن بھی ختم ہو جائے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑا اچیومنٹ ہے اس نے میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کی ہماری مائیں بہنیں بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے ہمارے کچن میں زیادہ وقت صرف ہونے کے بجائے اگر ہماری ماں بہن کا وقت ذکر اللہ میں تلاوت میں عبادت میں لگ جائے تو یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے یہ چلا جائے گا پھر ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا ہم تو یہ سوچے گیارہ مہینہ مہینے تک ہم نے کچھ نہیں کیا ہے یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ اس نے یہ مہینہ ہمیں نصیب کر دیا حضرت یوسف علیہ کو بیچا جا رہا تھا سارے بڑے بڑے بزنس مین اور تاجر قسم کے لوگ آئے تھے میں نے سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے بھی یہ بات بیان کی تھی بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے اور یہ کہا گیا کہ یوسف کو تولو سونے میں تولو چاندی میں تولو ریشم کے کپڑوں میں تولو اور ہر ایک اپنی طرف سے بولی بول رہا ہے میں اتنے دوں گا میں اتنے دوں گا ایک بوڑھی عورت دھاگا لے کر آئی تھریڈ تھریڈ کا بنڈل لے کر آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں تھریڈ کے بدلے میں یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں لوگ ہنسنے لگے مذاق اڑانے لگے کہنے لگے بوڑھی اممہ سونا چاندی ریشم کا کپڑا اس میں تولنے کی باتیں ہو رہی ہے اور تم دھاگے سے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی ہو تم کیسے خرید پاؤ گی بڑھیا نے بڑا اچھا جواب دیا جواب دیتی ہے ہاں مجھے معلوم ہے میں اس دھاگے کے بدلے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی یوسف تو بہت قیمتی ہے میرا دھاگا اس کے مقابل میں نہیں ہے لیکن میں اس لیے آئی ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہے وہ لوگ جو میرے یوسف کو آزاد کرنے کے لیے نکلے تھے میرے نبی کو خریدنے کے لیے نکلے تھے آؤ یوسف کے خریدار آ جاؤ تو اس لائن میں میں بھی جا کر کھڑی ہو جاؤں گی اسی طریقے سے آج ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سکسٹی تھری قرآن ختم کریں ہم اتنے سارے قرآن ختم کریں اور ہم زندگی اپنی ان اللہ والوں کی طرح گزار دیں لیکن کم از کم اس بڑھیا کی طرح ہم ہمت کر کے ایک مہینہ تو اللہ کی مان کر چلے ایک مہینہ تو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے تاکہ کل قیامت کے میدان میں اللہ یہ اعلان کر دے ہاں میرے بندے مجھے پتا ہے تو نے میری بہت فرمانی کی ہے لیکن تیرا ایک رمضان مجھے اتنا پسند آ گیا جا اس کی برکت سے میں نے تیرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا اس کی رحمت سے کیا بعید ہے اس لیے میرے بھائیوں اس رمضان کے مہینے کے اندر جتنا ہم سے اچیو ہو سکے جتنی ہم اچھائیاں کر سکے برائیوں سے بچ سکے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جیسا کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ کام پر بھی وغیرہ جاتے ہیں اور یہ اب تھوڑا سا وقت ان کو ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بھی اس لیے اس وقت یہ اہتمام کیا جائے گا کہ کوشش پوری یہ کی جائے گی کہ بیان زیادہ طویل نہ ہو جیسے پہلے عشاء کے بعد ہوا کرتا تھا تاکہ آپ حضرات کو تلاوت کا بھی موقع مل جائے کچھ قرآن کریم پڑھنے کا بھی موقع مل جائے اس لیے زیادہ دیر نہ لیتے ہوئے ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کروں جو ہر رمضان المبارک میں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ بالکل ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی چیک بک دے دی ہے ہے جس کے تھرٹی چیک سے اور سب بلینک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیس چیک دیئے ہیں اور سب بلینک رکھے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے میرے بندے جتنی ہمت ہو جتنی طاقت ہو اس چیک کو فل کر لے جتنا تو فل کر لے گا اتنا دینے کا میرا تجھے وعدہ ہے اس لیے یہ خالی چیک بک ہمارے پاس ہے 29 ڈیز کی یا 30 ڈیز کی سارے چیک کبھی بلینک ہے اب ہمارے اوپر ہے ہم کتنا کس کے اندر بھر سکتے ہیں کتنی عبادت کر سکتے ہیں کتنے اللہ کو راضی کرنے کے کام کر سکتے ہیں یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے جب ایک آدمی چیک بک لے کر بیٹھتا ہے جس کی جیسی حیثیت ہے ویسا وہ عمل کرے گا ویسا وہ چیک بک پر لکھے گا یہی آج ہمیں بھی کرنا ہے خدا تبارک و تعالیٰ نے یہ دربار ہمارے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے کہ آؤ اور مجھ سے آ کر مانگو جتنا لے جانا چاہتے ہو لے کر جاؤ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس ماہ مبارک کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے آمین یا رب رب العالمین العالمین الحمدللہ